سیدہ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں سیدہ جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا آج کے بعد سوگ نہ کرنا حدیث نمبر تین ہزار چورانوے مسنت احمد